سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور اہل روم کے درمیان کچھ مدت تک کے لیے عہد و پیمان تھا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے شہروں میں جاتے تھے تاکہ جب عہد کی مدت تمام ہو تو ان پر حملہ کر دیں اچانک ایک آدمی کو اپنی سواری یا گھوڑے پر اللہ اکبر تمہاری طرف سے ایفائے عہد ہونا چاہیے نہ کہ بد عہدی کہتے ہوئے دیکھا تو وہ عمر بن ابسا رضی اللہ عنہ تھے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جس آدمی کے اور کسی قوم کے درمیان عہد و پیمان ہو تو جب تک اس کی مدت ختم نہ ہو جائے یا اس عہد کو ان تک برابری کے ساتھ واپس نہ کر دے ہرگز عہد نہ توڑے اور نہ نیا عہد کرے معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو لے کر واپس لوٹ آئے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اسی یہ حدیث صحیح ہے